حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے لوٹے اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ اونٹنی پر سوار تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ اسی حالت میں مسلسل چلتے رہے حتیٰ کہ مزدلفہ پہنچ گئے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو پانچ